صلاته وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك المعين الحمد صلاة الباب قرآن کریم فرقان حمید کی اس وقت جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ بارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین هم في صلاتهم خاشعون وہ اہل ایمان کہ جو اپنی نمازوں میں خوشو کرتے ہیں یعنی ایمان لانے کے بعد وہ اعمال صالحہ بھی انجام دیتے ہیں صرف ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہیں جاتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انہیں حکم فرمایا ہے وہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں صاحب صاحبان ایمان وہ کامیاب ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ کوئی عمل ترک نہیں کرتے سب سے پہلے جو اہم عمل ہے وہ نماز ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی فضا دن صرف نماز اس طرح سے نہیں پڑھتے کہ توجہ نہ ہو اور نماز پڑھتے ہوئے نماز کا خیال نہ ہو بلکہ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں وہ کہ نماز میں وہ خوشو اور خضو کرتے ہیں دل ان کا نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے نماز میں وہ اس کے اعمال اور اس کے آداب پورے کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں ہماری آج کل جو صورت حال ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اول تو نماز کے لیے جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان سن کر ہی وہ مسجد میں آنا شروع نہیں ہوتا ہے اذان سن لی اذان ہو گئی تو اب دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے بھی وقت کافی ہے پڑھ لیں گے ابھی کون سا نماز کا وقت جا رہا ہے کون سی جماعت نکلی جا رہی ہے اذان ہونے کے باوجود دنیاوی مشاغل میں مشغول رہتے کام کاج انجام دیتے رہتے ہیں اور دنیاوی مصروفیات ترک نہیں ہوتی اذان ہو جانے کے باوجود بھی ہم دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں پھر جو تو کر کر اذان سننے کے بعد گھر سے نکلے یا اپنے دفتر سے نکلے یا ہم اپنی دکان میں بیٹھے ہیں جہاں کہیں بھی دنیاوی کام انجام دے رہے ہیں تو جس حال میں ہوئے نکل آئے مسجد میں پہنچ گئے کوئی خاطر تھا جیسا کہ نماز کے لیے یعنی اہتمام ہونا چاہیے کہ سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں لباس جو ہے وہ کچھ صاف ستھرا ہے کہ نہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ دے دیتے ہیں اور پھر جب آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے ادبی تحریمہ تحریر ہاتھ باندھ لیے سنا پڑھنا شروع کی تنا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہی پھر جس کام کو چھوڑ کر آئے تھے یا جو کام ہمیں جو ہے انجام دینا تھا اس کے بارے میں خیالات گردش کرنے لگتے ہیں دل میں ذہن میں فکر میں ساری چیزیں جو ہیں وہی کہ جو ہم نماز سے پہلے جو ہے سوچتے رہتے ہیں وہی جو ہے نماز میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کوئی توجہ نہیں کوئی جو ہے وہ دل کا معاملہ جو ہے نماز کی طرف نہیں بلکہ رسمی طور پر جو ہے جناب ہم نماز ادا کرتے رہتے ہیں حالانکہ نماز پڑھنے کے وقت جو ہے نمازی کا خیال ذہن فکر سوچ سب نماز کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونی چاہیے اور ایک نمازی کو یہ خیال کرنا چاہیے یہ تصور کرنا چاہیے بلکہ اس کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ دربار خدا بندی میں حاضر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے یہ اس کی اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے اور یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اور یہ نمازی یعنی اس کی رحمت رحمت کاملہ اور اس کی اس کا جلوہ اس کے سامنے ہوتا ہے نمازی کو یہ تصور کرنا چاہیے یقین کرنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو کاننا کا ترا گویا کہ تو جو ہے اس کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے علم تکن ترا اور اگر تم جو ہے نہیں دیکھ پاتے ہو تم اگر نہیں دیکھ رہے ہو تم اس منزل پر نہیں ہو کہ تمہیں اس کے جلوے نظر آئے اس کی رحمت نظر آئے تو کم از کم اتنا تو خیال کر لیا کرو کہ النحو یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تو دیکھ رہا ہے یہ نماز پڑھنے والے تجھے تو وہ دیکھ رہا ہے تیری ساری صورت حال جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے اس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور توجہ اور دل اللہ تبارک بطالہ کی طرف اس کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے تو یہ ہے نماز کا خصوص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے اس کا اس کی خصیت اور اس کا خوف جو ہے نمازی کے دل میں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا یقین اس کو ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا تصور کرتے ہوئے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے سامنے ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میرا پیدا کرنے والا میرا خالد جو ہے اس کی رحمت میرے سامنے جل و ہے اس طرح سے جو ہے وہ نماز پڑھے اور نماز کے تمام اعمال نماز کے تمام آداب پورے کرے یعنی اس طرح سے کہ جب نماز پڑھے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ دائیں طرف دائیں طرف بھی دیکھا جا رہا ہے بائیں طرف بھی دیکھا جا رہا ہے آنکھیں جو ہیں وہ دائیں طرف بھی جا رہی ہیں بائیں طرف بھی جا رہی ہیں آسمان کی طرف دیکھا جا رہا ہے ادھر دیکھا جا رہا ہے ادھر دیکھا جا رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اگر ایسا ہے تو یہ بات کا بین ثبوت ہے کہ ہماری توجہ جو ہے پوری طرف نماز کی طرف نہیں ہے ہماری توجہ جو ہے وہ بالکل جو ہے نماز سے ہٹی ہوئی ہے اور نہ یہ بلکہ جو ہم تو نماز پڑھتے ہوئے اور نہ جانے کتنے افعال جو کرتے رہتے ہیں اور نہیں تو کم از کم جو ہے بدن ہی کو بے ضرورت کھجلاتے رہتے ہیں اور نہیں تو کپڑے ہی سیدھے کرتے رہتے ہیں اور نہیں تو جو ہے جناب جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لباس میں قمیض میں کوئی سلبت تو نہیں پڑ ہے استری تو نہیں ٹوٹ گئی ہے یہ سارے ذہن ہمارے جو ہے نماز کے اندر ان جو ہے غیر ضروری باتوں کی طرف جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں تو پھر کیسے خوش ہو اور کیسے خوشبو ہوگا خوشو اور خوشبو کا تقاضا تو یہ ہے کہ بالکل ان تمام جو ہے باتوں سے ہمارا ذہن ہمارا خیال ہمارا ہمارے آزاد بالکل جو ہے اس سے جو ہے وہ دور رہنے چاہیے ہمارے جو ہے ہاتھ جو ہے اس وقت جو ہے جب ہم قیام کی حالت میں ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے ہم تقبیر تحریمہ کیا کہہ کر ہم نے اپنے ہاتھ جو ہے باندھے ہمارے ہاتھ اسی طرح سے ہاں اگر جو ہے ضرورت پڑ جاتی ہے ایک آدھ مرتبہ جو ہے کھج لانے کی یا کچھ کرنے کی تو ضروری یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں رخصت ہے اس طرح سے کہ ایک رکن میں دو مرتبہ جو ہے مختصر سا عمل کرنے کی ہے اجازت ہے نہ یہ کہ جو ہے جناب بار بار ایک ایک ایک رکن میں کئی کئی بار جو ہے یعنی دو مرتبہ سے زیادہ جو ہے ہم جو ہے وہ کا مصروف ہو جائیں یہ تو عمل کثیر ہو جائے گا اور عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران وہ اس طرح سے عمل کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا شخص یہ سمجھنے لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ایک تاریخ یہ بھی ہے تو اس طرح سے نماز نہیں ہوتی نماز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے عمل کثیر کی تعریف ایک یہ بھی کی گئی ہے اور آسمان کی طرف دیکھنا اس کی تو ممانعت ہے اس سے تو منع فرمایا گیا کہ کہیں جو ہے وہ نظر ہی نہ اتک لی جائے تو نماز کے دوران جو ہے یہ تمام افعال جو ہے اس طرح سے جو ہے ہیں نماز کی رخ نماز کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جو آداب مقرر کیے ہیں شریعت میں وہ آداب جب پورے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ کیفیت وہ سرور پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو نماز کا خاص ہے جبکہ ہم نماز کو ان تمام اعمال و آداب اور ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو نماز ادا کریں گے تو تب جا کر کہیں جو ہے نماز کا جو ہے یعنی اثر نماز کا جو ہے وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں نماز میں نہ جانے ہم کیا کیا جو ہے وہ تصورات جو ہے وہ اور خیالات جو ہے وہ ذہن میں لاتے رہتے ہیں اگر تصورات اور خیالات ذہن میں آتے ہیں اور کوئی بشر اس سے جو ہے وہ یعنی بچ نہیں سکتا ہے یہ طاقت سے باہر بات ہے لیکن سمجھ کر اتنا تو کیا جانا چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھنے ہوں پڑھنے کھڑے ہوں اور نماز کے دوران اس طرح اس طرح کے خیالات آئیں توجہ بٹنے لگے ہمیں تصور کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے یاد کر لینا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میں کیا جو ہے وہ خیالات جو ہے وہ لا رہا ہوں یہ میرے ذہن میں کیسے خیالات آ گئے ہیں توجہ بٹ رہی ہے فوراً جو ہے اس کو دینا چاہیے یعنی ترک کر دینا چاہیے تو اس طرح سے جو ہے اپنے خیالات پر اپنے اپنے فکر پر اپنی سوچ پر قابو پایا جا سکتا ہے تو یہ ہونا چاہیے تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ جناب خیالات آئے توجہ بٹی ہم تو اور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں کہنے کی تو ایک بات ہے کہ ایک شخص نماز عشا پڑھنے کے لیے آئے جماعت نکل چکی اب وہ جناب جو ہے رونے لگا اور دھونے لگا اب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا پکا مسلمان ہے بڑا پکا صاحب ایمان ہے کہ دیکھو اس کو نماز نماز بعد نماز چھوٹ جانے کا کتنا تلق کتنا جو ہے وہ اضطراب ہے اور کتنا جو ہے اس کو افسوس ہے کہ نماز عشا چھوٹ گئی اور جناب جو ہے یہ رو رہا ہے تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ کر اس کی تعریف کی اور بڑے خوش ہوئے اب جناب جب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے اس کو اس اس کی کو داد دے رہے تھے اور اس سے خوش ہو رہے تھے تو اب اس نے خود ہی جو ہے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ میرے رونے کا جو ماجرہ یہ ہے کہ آج میری جو ہے نماز عشاء جو ہے وہ جماعت سے رہ گئی ہے اور میں ایک دکاندار میرا جو ہے معمول یہ ہے کہ نماز عشاء میں جب میں آتا ہوں تو مجھے جو ہے خراب تو کرنی ہوتی نہیں ہے امام کے پیچھے خراب تو ہوتی نہیں ہے امام صاحب خود خراب کرتے رہتے ہیں اور میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے تفصیلات سے جو ہے وہ یعنی میری ذمہ داری نہیں تو امام کرتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ میں جب نماز عشاء میں کھڑا ہوتا ہوں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے تو میں دن بھر جو فروخت کرتا ہوں اشیاء اس کا سارا حساب کتاب مجھے یاد آ جاتا ہے اور میں جو ہے وہ بالکل جو ہے یاد کر لیتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ فلاں اتنی چیز دی اتنا اتنا کیسے اس نے دی اتنے اس کے پاس رہ گئے تو یہ سارا مجھے جو ہے پھر ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے لیکن آج میری جماعت رہ گئی تو اب مجھے قرآد کرنی پڑے گی سورہ فاتحہ پڑھوں گا سورت ملاؤں گا تو مجھے تو موقع ملے گا ہی نہیں سوچنے کا اور جناب حساب کرنے کا تو اس لیے جو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آج میرا حساب کتاب کرنا رہے گا تو ہماری نمازیں تو کچھ اس طرح کی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں گھر بار کے کاروبار کے دوست احباب کے تمام جو ہے معاملات کے جو ہے وہ جو بھی ہوتے ہیں تعلقات وہ سارے کے سارے جو ہے نماز کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم جناب اس میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر کہاں کا خوشو رہے گا کہاں کا خضو رہے گا تو نماز کے اندر خوشو اور خضو قائم اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ خدشت الہی کا تصور ہو اور یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میں اگرچہ نہیں دیکھ رہا ہوں تو جب یہ اس یقین کے ساتھ اور اس انحم کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو ظاہر ہے کہ نماز سے اور دیگر اعمال اور دیگر جو تقاضے پورے کرتے ہوئے نمازی جب نماز ادا کرے گا تو نماز کے جو اثرات قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ہیں یقیناً جو ہے وہ اس نمازی پر مرتب ہوں گے نماز کے کیا اثرات ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نس کا تنہا منصر نماز جو ہے وہ برائیوں بے حیائی کے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہے آج کیا وجہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم سے جو ہے منصرات ہم سے ممنوعات شریعہ ترک نہیں ہوتے ہیں تو نماز کا تو یہ اثر ہونا چاہیے نمازوں میں یہی اثر ہے یہ مطلب نہیں کہ اب نمازوں کا وہ اثر ختم ہو گیا ہے جو قرآن میں بیان فرمایا گیا نمازوں کا وہ اثر تو ہے لیکن ہم نمازیں جو ہیں اس طرح سے ادا نہیں کرتے ہیں کہ جس جو نماز کے جو ہے یعنی تقاضے تھے نماز ادا کرنے کے جو طریقے تھے نماز کرنے کے جو آداب تھے ہم نے ان آداب ہم نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہے اس لیے جو ہے ہم ہمارا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم پر نماز کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں تو نماز ہی کے اندر اگر جو ہے یہ یقین اور یہ تصورات کی کیفیت پیدا ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ نماز میں ہمیں جو ہے لذت نہ آئے نماز میں ہمیں سرور نہ آئے نماز کی خوبیاں ہمیں جو ہے حاصل نہ ہو جائیں بات یہی ہے کہ ہم نمازوں کو صرف رسمی طور پر ادا کرتے ہیں لیکن رسمی طور پر بھی جو ہے اگر ہم ادا کریں تب بھی جو ہے یعنی ایک وقت وہ آئے گا کہ نماز کے اندر ہم یہ کیفے پیدا ہو جائے گی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نمازوں میں ہمیں ہمیں خوشی اور خوشو حاصل نہیں ہو رہا ہے نمازوں میں اگر ہماری دل جمعی نہیں ہو رہی ہے نمازوں میں ہمارا دل اور ہمارا خیال جو ہے نماز کی طرف جو ہے وہ نہیں آتا ہے تو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں اور کہنے لگیں کہ جناب ایسی نماز میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں دل نہ لگے جس میں جو ہے وہ ہمیں ان تصورات سے اور ان دنیاوی خیالات سے ہمیں جو ہے وہ دوری نہ ہو جائے تو ہم جو ہے ایسی نماز پڑھ کر کیا کریں گے نہیں بلکہ یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کم از کم ان سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے فرض تو ہم ادا کریں اور جہاں تک جو ہے ایسی نمازیں جن میں جو ہے خوشو جن میں لذت فروخ اور نماز کے اثرات ہم پر مرتب ہو تو اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے خوشو اور خوشو کی طرف ہمیں جو ہے وہ دل لگانا چاہیے ہم اگر یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کوشش ہو یہ نیت ہو اور یہ جو ہے یعنی اس طرح سے ہم جو ہے سوچ کر نماز پڑھیں کہ آج ہمیں جو ہے یہ نمازیں جن کے اندر ہمیں دنیاوی خیالات آتے ہیں اگر آ رہے ہیں تو ہم ان ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور یہ عادت جو ہے ترک کرنے کی کوشش کریں اگر ہم اس طرح سے نمازیں پڑھتے رہے ایک وقت وہ آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا نماز کی طرف دل جو ہے وہ لگے گا اور دل جو ہے مائل ہوگا اور ہم جو ہے دنیاوی تصورات اور خیالات فاصلہ اور طرح طرح کے جو خیالات ہمیں نماز میں آ کر ستاتے ہیں اور ہم جو ہے بسا اوقات بھول جاتے ہیں کہ دو دو رگت پڑھی کہ تین رگت پڑھی کیا ہوا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ عادت جب پڑ پڑ جائے گی اور ہماری جو ہے یہ مشق ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے نمازوں میں ہم خوشی و بھی حاصل کریں گے تو اب یہ مطلب ہم دنیاوی کام کرتے ہیں شروع میں کوئی بھی ہم جو ہے ہنر سیکھتے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام کاج ہم سیکھتے ہیں تو ایک ہی اسی وقت یعنی اسی دن سے تو جو ہے وہ فن ہمیں نہیں آ جاتا ہے اسی اسی اس فن میں ہمیں جو ہے مہارت حاصل نہیں ہو جاتی اور اس کام میں ہم جو ماہر نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ ہم جو سیکھتے رہتے ہیں مت کرتے رہتے ہیں اور ریہرسل کرتے رہتے ہیں ایک عرصے کے بعد جا کر کہیں جو ہے ہمیں اس ہنر اور اس فن میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو مہارت حاصل ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم اس کو چھوڑ نہیں دیتے کہ آپ کا ایک روز کام کیا دو روز کام کیا ایک ہفتہ کیا اور ہم جو ہے یہ کرتے ہو کہ جناب ایک ہفتہ ہو گیا ہمیں تو جو ہے اس کام میں کوئی جو ہے مہارت حاصل ہو ہی نہیں رہی ہمیں تو یہ کام کرنا آ ہی نہیں رہا ہے تو ہم دنیاوی کام چھوڑ نہیں دیتے ہیں ہم وہ مشغلہ ترک نہیں کر دیتے بلکہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہاں، ہم جو ہے وہ اس اس کام کو سیکھیں اور ہمیں جو ہے اس میں مہارت حاصل ہو جائے تو اسی طرح یعنی بلا تصویر تمسیل ہمیں یہ کر جو ہے نماز میں بھی جو ہے یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم نماز جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور نماز ہمیں جو ہے کیسی پڑھنی ہے تو اس اس کی کوشش کی جانی چاہیے کوشش ہوتی رہنی چاہیے مسلسل جو ہے اس کا اجرا جاری رہنا چاہیے اور نماز کے اندر ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری طلبی کیفیت ہمارے دل پر جو اثرات اور ہمارے دل پر جو خطرات اور خیالات جو گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مقفی نہیں ہے تو ہم جو ہے دنیاوی دفاتر میں ایک دنیاوی افسر کے پاس ہم جاتے ہیں تو کس طرح سے ہماری کیفیت ہوتی ہے سارا جو ہے وہ رجحان اسی جو ہے افسر کی طرف ہوتا ہے ہم جو ہے اپنی وضا بھی جو ہے درست کر کر جاتے ہیں کہیں جو ہے وہ لباس جو ہے وہ میلا کچیلا نہ ہو اور جو ہے ہماری جو ہے وہ حرکات و سکنات جو ہے وہ ایسی نہ ہو تو جس کو دیکھ کر جو ہے جناب یہ افسر یہ کہے کہ یہ کیسا شخص آ گیا افسر کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور دیکھ جو ہے دوسری طرف رہے ہوں دائیں طرف دیکھ رہے ہوں بائیں طرف دیکھ رہے ہوں اوپر دیکھ رہے ہوں پیچھے دیکھ رہے ہوں تو وہ افسر تو دیکھ کر جو ہے فوراً جو ہے یہ کہے گا کہ یہ کیسا جو ہے عجیب و غریب شخص ہے کیسا بے وقوف انسان ہے کہ میرے سامنے جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ میرا دفتر میں جو وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں سامنے ہوں اور دیکھ رہا ہے دائیں طرف اور دیکھ رہا ہے بائیں اور ادھر مڑ رہا ہے ادھر مڑ رہا ہے تو ہم جو ہے وہاں یہ خیال بھی نہیں کرتے ہیں کہ جناب اس طرح کی ہم ہم سے کوئی بات جو سارا جو ہے فکر سارے خیالات ہمارے جو ہے بالکل ان باتوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرا تصور جو ہے ہمیں اپنا مدعا جو پیش کرنا ہوتا ہے اسی میں ہم ان ہمیں ہو جاتے ہیں تو یہ تو دنیاوی جو ہے وہ دفتر دفاتر میں افسروں کے سامنے ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہیں ہم سب پہلے جو ہے اپنے کپڑے اپنا لباس وغیرہ سارا جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں اس کے کپڑے ہوں صاف ستھرے ہوں میلے کچیلے نہ ہوں اور جناب جو ہے بال بھی ہمارے ٹھیک ہوں اور ہمارا سارا معاملہ ٹھیک ہو تو اس طرح سے ہم جو ہے دفتروں میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے دربار میں جو سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے حاکم ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے ہم اس, ہم اس کی مخلوق ہیں اس کے دربار میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو کوئی ہم خیال نہیں کرتے کہ ہمارے سروں پر ٹوپی ہے کہ نہیں ہمارا لباس کیا جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں ہم جو ہے یعنی ہماری صورتحال تو یہ ہے ہم ایسا بسا اوقات تو ایسا لباس پہن کر آ جاتے ہیں کام کاج کر رہے تھے لباس جیسا تھا تیسا تھا بس اس سمیت آ گئے ہم جو ہے یعنی دنیاوی جو جو تقریبات ہوتی ہیں اس اس قسم کی تقریب میں بھی ہم ایسا لباس پہن کر جو جانا گوارہ نہیں کریں گے گھر سے باہر نکلنا گوارہ نہیں کریں گے لیکن اللہ کے دربار میں جب ہم آتے ہیں تو ایسے جو ہے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کا خیال ہی نہیں آتا ہے تو اس طرح کی ہماری نمازیں ہیں نماز نمازی کو بھی چاہیے کہ سارے آداب سارے تقاضے پورے کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یعنی مناسب لباس کر جو ہے وہ مسجد میں آئے گھر میں نماز پڑھا کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضری مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ہے علیحدہ معاملہ ہے یہاں آنے کا جو ہے اور جو ہے یعنی جو ہے وہ حکم ہے تو ہمیں جو ہے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جو ہے ہمیں سات نماز پڑھنے سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ساری باتوں پر ہمیں جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس حالت میں ہیں کس حالت میں نہیں ہیں وضو سے یعنی وضو سے لے کر نماز کی شرائط سے لے کر نماز کے فرائض تک ہمیں تمام جو ہے امور پر جو ہے دھیان دینا چاہیے توجہ دینا چاہیے کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں طہارت پاکیزگی ہر جسم کی بھی پاکیزگی پاکیزگی طہارت لباس کی بھی جو ہے پاکیزگی اور طہارت اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے یعنی پاکیزہ ہو وہ بھی جو ہے یعنی صاف ستھری ہو ہر طرح سے جو ہے ان تمام امور کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم نماز پڑھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ نماز کے فوائد سے ہم جو ہے مستفید نہ ہوں اور نماز کے فوائد سے ہم جو ہے مالا مال نہ ہو اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے تو مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق واقعہ الحمد للہ رب العالمین